حضرت نبیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا گیا کہ ہم زمانہ جاہلیت میں میں ماہ جانور ذبح کیا کرتے تھے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرو جس مہینے میں بھی ہو اللہ تعالیٰ کے لیے نیکی کرو اور غریبوں کو کھانا کھلایا کرو سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار دو سو تینتیس